بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پچھلے آیت کریمہ میں ہم نے نصف کے بارے میں پڑھا تھا کہ نصف اس طرح ہوتا ہے نصف کس کو کہا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل رہ گئی تھی تو پہلے سے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی جو تفصیل و تشریح ہوگی اس کو پڑھیں گے پہلے اس کو تجنب کر دیں یہ جو ایک کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تعلم ان اللہ لامر فی السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولی ولا نصير پہلے اس ایک کرما کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی تشریح پڑھیں گے اور جو کچھ نصف کے حوالے سے کچھ تفصیل رہ گئی تھی اس کو پڑھیں گے تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض علم تعلم ان اللہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ان اللہ لو ملک السماوات والارض کہ اللہ او ذات ہے کہ اسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے وما لکم من دون اللہ ان ولی ولا نصیر اور اللہ کی سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے ولی منا رکھوالا ولا نصیر نہ مددگار اور اللہ کی سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے اور نہ مددگار اب اس عید کی جو تشریح ہے یا اس کو پڑھتے ہیں علم تعلم ان اللہ لو ملک السماوات کی والعب علم تعلم کیا تم کو یہ معلوم نہیں کیا تم کو یہ معلوم نہیں ان اللہ لو ملک السماوات والعب کہ اللہ تعالی ہی کی لیے ہے ملک مانا حکومت بشاہت سلطنت کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے حکومت ہے والارض اسمانوں اور اسمان اور زمین میں اسمان اور زمین یہ یفعل ہے ما عشا جو چاہتے ہیں ان میں کرتے ہیں جو چاہتے ہیں ان میں کرتے ہیں یعنی زمین اور اسمان ہے ہمارا دون اللہ ہمارا دون اللہ اور تمہارا اللہ کی سوا لکم من اندون اللہ اور تمہارا اللہ کے سوا غیر ہی یعنی اس کے علاوہ من زائدہ یہ اس کی ترکیبی حالت بتا رہا ہے کہ من ترکیب میں یہ زائدہ ہے ولین ولین مانا دوست ولین دوست یحفظکم جو تمہاری حفاظت کرے ولا نصیر اور نہ مددگار ہے کس طرح مددگار یامنعو عذابہ عنکم ان آتاکم کہ اگر تم پر اس کا عذاب آئے تو روک دے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے کس طرح دوست کہ اگر اللہ کا عذاب عذاب تم پر آئے تو اللہ کے سے تمہیں منع کرے یا اس عذاب کو منع کرے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا اور یہ جو تفصیل تھی یہاں پہ تھوڑی سی بھی ہو گئی لیکن اس حوالے سے کچھ جو ہے نا تھوڑی سی تفصیل ہے اس کو پڑھ لیں گے پھر اگلی جو آیت کرنا ہے اس اس اس کو کو ہے کہ کس بارے میں نازل ہوئی تھی پڑھیں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ کچھ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نسخ کس طرح ہوتا ہے اور کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اچیو کیا جاتا ہے اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جس طرح کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا پچھلے آیت میں یعنی تفصیل میں تحید رسالت اخرت یہ جو تین بنیادی عقائد ہے یہ تو تمام انبیاء کے ایک ہی ہے جو بھی نبی رہا آئے ہیں وہ مشترکہ طور پر جو ہے نا ان تین باتوں کا وہ تلقین کرتے رہے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین اثرت اس کے علاوہ جو احکام تھے فروئی جو احکام تھے اس میں جو ہے نا ہر نبی کو مختلف احکام دیے گئے حضرت السلام کو جو احکام دیے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا بعض تبدیل کیے گئے اور پھر ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس میں جو ہے نا مزید تبدیلیاں کی گئی اسی طرح جب رسول اللہ علیہ وسلم کو نئی نئی نبوت ملی تھی جب نئی نئی بحثت ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے نا احکام کچھ اور تھے اور جب مسلمان بہت ہی کمزور تھے اور بہت ہی تھوڑے سے تعداد میں تھے کم تعداد میں تھے پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ درجہ جو ہے نا وہ احکام بدلتے رہے بدلتے رہے بدلتے رہے تو یہ حکام میں اس طرح ہوتا رہا جس طرح کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شروع میں جو ہے نا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا اور بعد میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا جس کی تفصیل جو ہے نا سورہ اسی پارے کے احکام کے بعد دوسرے پارے کے شروع میں پہلی آیتوں میں آ جائے گا تو اس کو نسخ کہا جاتا ہے اس کو نس کہا جاتا ہے فروعی احکام میں ان حکیمانہ کو گڑیوں میں نسخ کہا جاتا ہے تو یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کفار نے جو ہے نا بالعمون یہ اعتراض اٹھایا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہو کر کبھی جو ہے نا ایک طرح کے احکام نازل فرماتے ہیں کبھی جو ہے نا دوسری طرح کا احکام نازل فرماتا ہے تو یہ کیسی کتاب ہے کبھی ایک احکام کا حکم دیتے اور کبھی جو ہے نا دوسرے احکام کا یہ تو ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا اور مزید جو ہے نا کہ یہ نقصہ کے بارے میں جو ہے نا متقدمین کا اور متاثرین کا کیا قول ہے اور متقدمین میں سے کس نے انکار کیا ہے اور اگر کسی نے انکار نہیں کیا تو ان کی تفصیلات کیا بیان کی ہے نمبر ایک تو متقدمین میں سے جو ہے نا ایک امام گزرے ہیں ابو مسلم بنی سہر ابو مسلم بنی بہر یہ جو علماء انہوں نے بالکل بالکل یہ ان نسخ کا یہ انکار کیا ہوا ہے کیوں اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ اعتقادیات جو احکام کی بنیاد ہوتے ہیں جڑ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے جو مسائل ہے یا فرشتوں پیغمبروں عذاب ثواب برزخ حشر نشر یہ جو جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے یہ تو ابری ہے اس میں تو کسی قسم کی نسخہ یا تبدیلی جو ہے نا اس کا امکان بھی نہیں ہے احتمال بھی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا تبدیلی ہو جائے یا نسخہ ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے اور اس کے علاوہ جو احکام ہے جو اصول شرائع ہیں تمام شریعوں میں جو متفق علیہ رہے جس کا کہ بت پرستی جو ہے نا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام کے تمام جو ہے نا اس کے خلاف تلقین کرتے رہے مشترکہ طور پر اور ظلم ہے کی حرمت جو ہے نا عدل اور انصاف کرنا سچا, سچائی دیانت امانت تو یہ تمام انبیاء کا مشترکہ طور پر یہ سب ہے ان کا ابھی جو ہے نا یہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی اس کے علاوہ جو احکام جزیہ ہے تو امام جو امام نے کا نام لیا ابو مسلم ان کے نزدیک ان میں نہ یہ تو ایک ہو گئے اور دوسری نمبر پہ جو ہے نا احکام جو اصول شرائع ہے وہ اس میں تو نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو جزیہ احکام ہے امام مسلم فرماتے ہیں ان میں جو ہے نس ممکن نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ جو یہ اتحاد شرط چاہتا ہے اور حال یہ ہے کہ جو ناسخ ہوتا ہے وہ جہت سے ہوتا ہے اور منسوخ میں دوسری جہت ہوتی ہے اور دونوں جو ہے نا اپنی اپنی جہت کے وجہ سے صحیح ہوا کرتے ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے نا ان آیات میں بھی نسخ نہیں ہوگا جو جو منسوخ تلاوہ نہیں ہے جو منسوخ تلاوہ نہیں ہے یہ تو ان کی رائے ہوگی اور مفسرین جو ہے مفسرین نکول یعنی کریم کی جنہوں نے مختلف قسم کی تفاصر لکھی ہے انہوں نے جو ہے نا اس آیت کی تفسیر میں احکام کی تدلیل سے یہ انہوں نے کہا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ نسخہ یعنی قوموں کے جو عروج زوال ہوا کرتے ہیں جو اوتاق ہوا کرتے ہیں نسخ سے یہ مراد لیا ہے مفسرین نے جو ہے نا نسخ سے یہ ملا ہے کہ قوموں کے جو مختلف قسم کے اوتاق ہوتے ہیں ہوتی ہے یا کبھی جو ہے نا قوم عروج پہ ہوتا ہے کبھی زوال پہ ہوتا ہے تو مختلف احال ہوتے ہیں مختلف تبدیلیاں ہوتی ہے تو نسخ سے مراد یہ ہے جس طرح کہ خود جو ہے نا یہ بھی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم حتى یغیروا ما بانفسهم تو مفسرین کی یہ رائے ہے اور جو عام علماء ہے او نسخ قائل ہے عام جو علماء ہے او نسخ کے قائل ہے کچھ شرطوں کے ساتھ کہ اگر وہ شرائط پائی جائے گی تو نسخ پایا جائے گا اگر وہ شرائط نہ ہو تو نسخ بھی نہیں ہوگا وہ شرائط کیا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے کے متعلق دو جگہوں پر آیت مبارک آئی ایک تو یہ جگہ ہے دوسرے بکر کے جو ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ یہ جو پچھلی من آیت او سخ ناتی بخیر ایک تو یہ کریمہ ہے جو سورہ بکرہ کی آیت ہے جو پہلے پارے کی یہ جو آیت کریمہ ہے نسخ کے متعلق جو نا ایک کی آیت ہے اور دوسری جگہ جو ہے نا سورت نحل میں وہاں بھی جو ہے نا نسخ کے بارے میں ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ بَلْ أَكْتَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو یہاں پی بیس کا تذکرہ ہے نسخ کا اور وہاں بھی بھی ہے فرق یہ ہے کہ یہاں پہ سورہ بقرہ میں جو ہے نا لفظ نصفہ اور انسا کا استعمال کیا گیا ہے اور صورت نحل میں جو ہے نا تبدیل کا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَقَانَ آیَةٍ یہ تبدیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا علم تعلم ان اللہ علا کل شئین قدیر اس کا تذکر ہے تو قرآن کریم میں جو ہے نا ان دو جگہوں میں ان دو آیتوں میں جو ہے نا نصفہ تذکرہ ملتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جو کہ ماہر طبیب ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوا کرتا ہے تو جب ایک نسخہ کسی مریض کو دیتے ہیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پندرہ دن یا ایک مہینے تک اس کو استعمال کر لینا اور استعمال کرنے کے بعد پھر اب آ جانا تو میں چیک اپ کر دوں گا اگر صحیح الیکٹری کری تو اسی کو استعمال کرتے رہنا اور اگر اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں رہی یا جب وہ چیک اپ کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کمی بیشی ہو گئی یا نہیں ہوئی ہے تو اسی کے مطابق جو ہے نا پھر اس میں تبدیلی تبدیلی تھوڑی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پہلے اس نے ایک قسم کی دوائی دی تھی اب جو ہے نا دوسری قسم کی دوائی دے رہا ہے یا پہلے جو ہے نا جو اب دوائی دے رہا ہے پہلے کیوں نہیں دی تو ان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے تو اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھا جاتا اور یہ بلکہ یہ اس کے ماہر ہونے کے اور اپنے اس فن میں اس فیلڈ میں جو ہے نا زیادہ جاننے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک دوائی دی ایک نسخہ دیا اور اس کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے نا یہ دوسرا نسخہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے نا یہاں پہ بھی اسی طرح ہوا کرتا ہے تو کہا کرام نے پھر اس کی جو ہے نا شرائط لکھی ہے کہ کن عمر میں کیا جائے گا اور کن عمر میں نہیں کیا جائے گا تو نمبر ایک کہ میں کیا جائے گا جو حکم محل نسخ بنے واجب لذات ہی نہیں ہو واجب لذات ہی نہ ہو اور وہ محل نسخ بنے جیسے ایمان باللہ ایمان باللہ تو اس میں نسخ نہ ہو سکتا ہے نہ ممکن ہے اس کا احتمال ہے اور نہ وہ چیز ممتنی یعنی ذات کے اعتبار سے او منع ہو جیسے کہ کفر یہ اپنے ذات ہی کی اعتبار سے یہ منع ہے امتنع ہے اور اسی طرح شرک یہ ذات ہی کی اعتبار سے یہ ممنوع ہے تو اس چیزوں میں جو ہے نا نصفہ یہ نہیں ہو سکتا نے بھی اس میں اختلاف کیا ہے کہتے ہیں ان کا یہ قول ہے کہ ناسک منسوخ کے درمیان جو ہے نا اتنا وقت ہونا چاہیے کہ بندہ منسوخ حکم پر عمل درآمد کرنے کے عمل درآمد کر سکے یعنی ناسک اور منسوخ جو جو آیت ناسک ہو رہی ہے اور جو اس کے لیے منسوخ بن رہی ہے تو اس میں اتنا وقت ہو ہونا چاہیے کہ بندہ اس پر عمل کر سکے عمل کرنے کے بعد پھر اگر وہ نسخہ نسخہ ہو جاتا ہے تو صحیح ہوگا اگر اتنا وقت نہیں ملا تو نہیں ہوگا تو یہ کا ہے لیکن اہل سنت کے نزدیک جو ہے نا منسوخ کسی آیت کے منسوخ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا اتنا وقت ہو کہ منسوخ پر آیت عمل کیا جا سکے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ناسخ کا باری آیا اہل سنت والجمال کے نزدیک جو ہے نا یہ معیار نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں بلکہ اگر اصالتن ہو یا نبتن ہو جیسے کہ کے واقعے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ابتدا جو ہے نا پچاس نمازیں فرض کی گئی تھی تو کسی امتی میں بھی کسی امتی نے بھی پچاس نمازیں نہیں پڑھی بلکہ بعد میں آخر میں پھر کم کراتے کراتے جو نا پانچ نمازیں رہ گئی تو پانچ نمازیں پر فرض ہو گئی پچاس کسی نے بھی نہیں پڑی تو اس یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ کسی کو یہ وقت نہیں ملا کہ وہ پانچ نمازیں پڑھ سکے لہذا پانچ نمازوں کا جو یہ حکم ہے یہ اس کے لیے پچاس نمازوں کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا تو یہ معتزلہ کا جو قول ہے وہ صحیح نہیں ہے اہل اہل سنت سنت جماعت پر فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو کہنا ہے کہ اتنا وقت ملنا چاہیے کہ ناسخ اور منسوخ کے درمیان جو ہے نا اتنا وقت ہو کہ اس پر عمل کر سکے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہاں جو جی ہم نے پڑھا کہ ما ننسخ من او ننسها ناتی بخیر یہ جو کی جو قید ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے لیے جو ہے نا قیاس قیاس کو ناسخ نہیں مانا جائے گا کتاب اللہ سے جو ہے نا قیاس سے کتاب اللہ کے تنسیخ ہو یا ناسخ ہو جائے اور نہ اجماع ہو سکتا ہے البتہ کتاب اللہ اور حدیث نبیویہ یا حناب کے نزدیک جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے لیے ناسخ بن سکتے ہیں شوفے جو ہے نا اس کو اس بارے میں کہتے ہیں کہ کتاب اللہ حدیث نبیویہ بھی کتاب اللہ کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی ہے وہ اس وجہ سے کہ پھر جو معترضین ہے اس کو ایک اعتراض مل جائے گا کہ پہلے جو ہے نا ایک طرح کا حکم تھا اور پھر جو ہے نا دوسری طرح کا حکم ہے یعنی قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور رسول اللہ کی حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے اگر ہم احادیث کو ناسخ مان دیں گے قرآن کریم کے لیے تو یہ اعتراض لازم آتا ہے جبکہ احناف کے نزدیک یہ صحیح ہے اس وجہ سے یہ جو احتمال ہے جو امام شوافی نے ذکر کیا ہے کہ اعتراض پیدا ہونے کا خطرہ ہے اعتراض کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں احناف کہ معاندین تو ہر وقت ہوتے ہیں جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں اگر بات صحیح بھی ہو تب بھی جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں اس سے تو آپ کسی بھی صورت میں چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو اور آخری بات یہ ہے کہ نس کے لیے تاریخ کے مقدم اور ماخر ہونے کے لیے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آیات کے اس کا شاہ نزول کب ہوا ہے پہلے ان کا ہوا ہے یا بعد میں ان کا ہوا ہے تو ان کا آیات کے تقدم اور تاخر کا بھی پتہ چلنا چاہیے تاکہ پھر آپ کو ناسک کا پتہ چل سکے اور کا پتہ چل سکے اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آیت کون سی پہلے آیت نازل ہوئی ہے اور کون سی بعد میں نازل ہوئی ہے تو عالم تعین کی وجہ سے یا عالم علم کی وجہ سے جو ہے نا آپ تجدد کا شکار ہو سکتے ہیں تو ناسخ اور منصوب کو جاننے کے لیے آیات کے نزول کے تاریخ کا بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے سفر میں اتری ہے یا حضر میں ہوتی ہے تو ان کا پتہ چلنے کے بعد جو ہے نا پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناطف ہے اور یہ منسوخ ہے یہ آیت اس کے لیے ناطش ہے اور یہ آیت اس وجہ سے منسوخ ہے اور پھر آخری بات کہ متقدمین اور کے متقدمین اور متاثرین کے نزدیک جو ہے نا نسخ کے بارے میں جو ہے نا دو باتیں ہیں متقدمین کی اصطلاح الگ ہے اور متاخرین کی اصطلاح نسل کے بارے میں الگ ہے متقدمین کی اصطلاح یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا نسخ میں بہت ہی زیادہ وسعت دی ہے بہت ہی زیادہ توسع دیا ہے معمولی سی تغیر تبدل کو بھی جو ہے نا وہ نسخ مانتے ہیں اس پر نسخ کا اطلاق کرتے ہیں جبکہ متاثرین جو ہے ان کا جو دائرہ ہے وہ ان کے منسبت بہت تنگ ہے یعنی انہوں نے بہت ہے سی بھی اگر تغیر تبدل ہو تو اس کو کا اطلاق اس پر کر دیتے ہیں ان کی منسبت جو ہے نا اپنے دائروں کو بہت تنگ کیے ہوئے ہیں تو جس طرح کہ آپ نے پڑھا ہوگا جو الفوز القبیر ہے اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے صرف پانچ ایتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پانچ آیت منسوخ مان رہے پانچ آیت منسوخ مان رہے ہیں یعنی پورے قرآن کریم میں صرف پانچ آیت کریمہ کو وہ منسوخ مان رہے ہیں تو متقدمین کا جو دائرہ ہے یا جو سوچ فکر ہے وہ بہت پر مبنی ہے اور متاثرین علماء کا وہ جو ہے نا پھر بہت تنگی پر محمول ہے تو متقدمین کا قول جو ہے نا بہت وسط کا ہے متاخرین کا جو ہے نا جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہے وہ صرف پانچ آیات کریمہ میں منسوخ مان رہے ہیں اور ان آیات کریمہ میں جو ہے نا ناسخ کے لیے یعنی حکم ثانی کے لیے حکم ثانی کے لیے عقلن جن باتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے نمبر ایک کہ اس کا مبنی بر ہونا یعنی جو دوسرا حکم آ رہا ہے جو ناسخ بن رہا ہے پہلے حکم کے لیے وہ منسوخ ہو رہا ہے اور یہ ناسخ بن رہا ہے نمبر ایک اس کا مبنی پر مسلحت ہونا نمبر دو حاکم کا صاحب قدرت ہونا نمبر تین کسی دوسرے کا مزاحم نہ ہو سکنا نمبر چار حاکم کا محکومین کے لیے ہمدردی والا ہونا نمبر پانچ اگر کوئی ان سے مزاحمت کرے تو ان کی امداد کرنا تو یہ تھوڑی سی تفصیل تھی نسخ کے حوالے سے امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا اب اگلی کریمہ ہے اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ کیا تم یہ چاہتے ہو ام تور کیا تم یہ چاہتے ہو ان تسلوا رسولکم کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوال کرو کماسو بن قبل جیسے پہلے سے کیے جا چکے ہیں یہ جو پانچ شرائط پانچ شرائط یہ ہے کہ یہ جو حکم ثانی ناسخ ہوتا ہے پہلے ایک ناسخ ہوتا ہے ایک منسوخ ناسخ یعنی جو ناسخ ہوتا ہے پہلے منسوخ کے لیے تو اس کے لیے انہوں نے پانچ اخلن جو ہے نا ان کے لیے پانچ باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے ہے یعنی آیت کریمہ میں اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا اللہ نے نمبر ایک اس کا مبنی بر مسلحات ہونا نمبر ایک اس کا مبنی بر مسلحت ہونا یعنی دوسرا حکم ہے اور پہلے کی منسبت جو ہے نا مبنی بر مسلحت ہے مبنی بر مسلحت ہونا نمبر دو حاکم کا صاحب قدرت ہونا یعنی جو حکم کرنے والا ہے جو حاکم ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے دوسرا حکم آ رہا ہے پہلے حکم کی نسبت کہ یہ جو حاکم ہے وہ صاحب قدرت والا ہے ذو قدرت ہے نمبر دو ہو گیا حاکم کا صاحب قدرت ہونا نمبر تین کسی دوسرے کا مزاحم نہ ہو سکنا یعنی یہ جو دوسرا حکم آ رہا ہے پہلے حکم کے مقابلے میں اس کا کوئی کوئی مقابل مقابلہ کرنے والا کوئی مزاحم جو ہے نا نہیں ہے نمبر چار حاکم کا محکومین کے لیے ہمدردی والا ہونا کہ حاکم کو اپنے محکومین کا ہمدردی چاہتا ہے کہ پہلا جو حکم تھا وہ ذرا سخت تھا یا وہ اس کو نہیں کر سکتے تھے آپ دوسرا حکم لے کے آ رہا ہے اس میں اس کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آسانی سے سہولت سے کر بھی سکیں گے اور نمبر پانچ اگر کوئی ان سے مزاحمت کرے تو ان کے امداد کرنا ان کی امداد کرنا تو مطلب یہ ہوا کہ آیت کریمہ میں یعنی جہاں نسخ پایا جائے جہاں پایا جائے تو جو سالک کی اختیار کی بزیل یا ختم ہو جائے مغلوب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلے حکم کی بنسبت جو ہے دوسرا جو حکم لے کر آتے ہیں تو اس سے بہتر لے کر آتے ہیں تو بندے کو اس شدہ چیز جو کہ منسوخ ہو چکا ہے جو کہ منسوخ ہو چکا ہے اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے کیوں اس وجہ سے جو دوسرا حکم ہے دوسرا جو فرمان ہے یہ اس کی بنسبت جو ہے نا اس سے بڑھ کر ہے اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے اللہ ہی لے کے آئے ہیں تو پچھلا جو حکم تھا پچھلا جو پچھلا جو حکم تھا تو اس کے بارے میں افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے اور حسرت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو دوسرا حکم ہے یہ بھی اللہ ہی کا ہے اور اس سے بہتر ہے اس سے بڑھ کر ہے اب جو اگلی آیت کریمہ ہے پہلے اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ وہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں ہم توریدون ان تسالو رسولکم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوال کرو ان تسالو کما سئل موسی من قبل جیسے پہلے مساتے کیے جا چکے ہیں جیسے پہلے مساتے کیے جا چکے ہیں ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد غل سواء السبيل اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے او یقینا سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے او یقینا سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے تو اس آیت کریمہ میں جو ہے نا یہ یہودیوں کے لیے بھی خطاب ہے اور آن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے جو ہے نا طرح طرح کے مطالبے پیش کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت علیہ السلام سے پر ایمان لانے کے باوجود یہود ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبات کرتے رہے اس طرح کی پچھلی آیت کریمہ میں جو ہے ہم نے پڑھ لیا کہ وہ جو گائے کا مشہور واقعہ قصہ ہے کہ جو ہے نا اس میں انہوں نے سوالوں کی برماد کر دی تھی مصالح السلام پر خود ہی جو ہے نا خود ہی مسئلے کو اپنے اوپر مشکل بنا دیا تھا تو اس میں امت محمدیہ کو یہ پیغام ہے اور یہ حکم ہے کہ جس طرح انہوں نے جو ہے نا الٹے سیدھے سوالات کر کر کے جو ہے نا حضرت علیہ السلام پر بے جا سوالات کیے تھے تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے یہودیوں کی طرح جو ہے نا غیر معقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنا ہے یہ ترجمہ تو ہو گیا ابھی اس کی تفصیل پڑتا ہے ونزل لما سالو اهل مکہ ایوسیہ ویجعلو صفا ذہبا اور یہ آیت کریمہ جو ابھی کا ابھی ہم نے ترجمہ پڑھ لیا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی لما سالو و مکہ جب مکہ والوں نے سوال کیا آہا کہ مکہ کو جب انہوں نے مکہ والوں نے درخواست کی کہا مکہ مکرمے کو خوشانہ کر دیجیے اور یہ جو اور صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونا بنا دیجیے یعنی یہ بھی جو ہے نا بے سکے سوالات جن کا کوئی سروکار نہیں تھا ایسی جو ہے نا الٹے سیدھے سوالات کیا کرتے تھے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مکے کو کشادہ کیجیے اور دوسری بات کہ سفا کا جو پہاڑ ہے یہ ہمارے لیے سونے کا بند بنا دیا جائے یا کر دیجیے تو اس پر یہ ایسی کریم نازل ہوئی ام پل توری یعنی ام جو ہے نا ام یہ بل یعنی یہ منقطع ہے اور منقطع بھی ہوا کرتا ہے اور بھی اس کی قسمیں ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ یہ منقطع ہے ام تریدون کیا تم تم یہ چاہتے ہو ام تریدون تم چاہتے ہو ان تسالو رسولکم کہ اپنے رسول سے پوچھو درخواست کرو کما سئل موسی جیسے کہ حضرت موسی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ایسا لو قوم ہو یعنی اس کی قوم نے پوچھا حضرت موسی حضرت موسی علیہ السلام کی قوم نے اس سے الٹے سیدھے سوالات کیے تھی من قبل اس سے پہلے من قبل یعنی اس سے پہلے من قول آرین اللہ جہرتن کہ اللہ تعالی جو یہ مطالبہ کیا کرتے تھے حضرت مصالح علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہ اللہ تعالی جو ہے نا دکھائی ہے یعنی یہ اس کا کوئی کوئی ایسا سوال بنتا ہی نہیں ہے اور ایسے الٹے سیدھے جو ہے نا بٹکے سوالات کیا کرتے تھے ان سوالات میں ایک ہی بھی تھا ارے اللہ جردا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی ہے وغیرہ ذالک اور اس کے علاوہ یعنی اس جیسے اور سوالات ہیں ومن يتبدل الكفر ومن يتبدل الكفر اور جو شخص ایمان کی بجائے کفر کرے جو ومن يتبدل بال ایمان جو شخص ایمان کی بجائے کفر کرے یعنی کفر اختیار کرے یا خود ہو ہو یعنی ایمان کے بدلے کفر لے لے اختیار کر لے بتر کے نظر فی البینات واضح آیات میں نظر اور غور فکر کے چھوڑنے سے ہی غیر اور دوسرے کو چاہنے سے یعنی دوسری چیزوں میں لگنے سے دوسری چیزوں کو چاہنے سے سوا سبیل تو تحقیق بلا شبہ او شخص سے دور دور جا پڑا بلا شبہ او شخص سے دور جا پڑا طریق الحق یعنی حق راستے سے سیدھے راستے سے جو ہے نا اس نے غلطی کی سیدھے راستوں کو اس نے گم کیا اور یہاں پہ جو سوا ہے کہہ رہا ہے یہ اصل میں جو ہے نا یہ وسط کے معنی میں آتا ہے تو اس کی تفصیل ہے تفصیل ہے ٹائم بھی ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے جو تشریح ہے انشاءاللہ العزیز وہ کل پڑھیں گے یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو ترجمہ کی تشریح اگر سمجھ میں نہ آئی چلو صحیح آپ کا بھی ٹیمپر ہو گیا اگلا کلاس شروع ہو رہا ہے تو کل ان شاء اللہ تفصیلی پڑھ لیں گے اور بکے بھی اگر زندگی باتیں رہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ